www.attableek.com The Reviver of Iman نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل الذين هم به لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا ليذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمر ممتدة صدق الله العظيم بزرگان محترم يوم سيطان سيطان سيطان سيطان سيطان سيطان معلوم نہیں اسی لیے منشے رب کا بھی ہمیں پتا نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمیں اس بات کا خطاب کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے ثواب کا مسئلہ اور ہے لذت کا مسئلہ اور ہے ثواب تو اپنے لیے ملتا ہی ہے وہ غریب بات ہمارے شاید صاحب محفوظ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے شہید نماز شریف شکایت میں شاہ صاحب علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف روایتوں نے یوں کہا گیا کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پڑھنے والوں کے سلام کو جواب دیتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے یہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور کئی پکا عقیدہ ہے اور روایتوں سے اس کا ثبوت ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے بہرحال اللہ کے حبیب اپنی قبر مبارک میں حیات ہے اور تمام انبیاء اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں قبر سے مطلب قبر نہیں ہے قبر سے مطلب عالم مذہب ہے ایک مستقل لمبی چوری بیگ سے مذہب کس کو کہا جاتا ہے اس وقت ہم مذہب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مغرب کے ہے اس لیے برزت ابھی سمجھ میں نہیں آئے میں بھی اس کو ایسے چھوڑ دیتا ہوں پہلا لمبیا کے نام اپنی جگہ پر قبر مبارک میں حیات ہے اب روایت میں ہے کہ سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے دوسری طرف روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں آرو سا ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی ذکر میں ہے تو سلام کا جواب کیسے اس لیے کہ یا تو چوبیس گھنٹے سلام پڑھنے والے چل رہے ہیں تو ہر وقت حضرت اگر سلام میں ہے تو ذکر کیسے کر رہے ہیں اور ذکر میں ہے تو سلام کا جواب کیسے دے رہے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو جواب دیا ہے واقعہ اللہ ہمارے اقابر دیوبند کی قبروں کو نور سے متبر کرنا شاہ واقعات بہت عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان کے قلم سے علوم کو نکالا اور امت کے اندر ایسے علوم پیدا فرمائے کہ اس وقت بھی اگر امت ہمارے اقابل کے علوم کو پل لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ فلسفیوں کے اشکال کا جواب بھی ہو جائے گا سائنسوں کے اشکال کا جواب بھی ہو جائے گا ناستک کے اشکالوں کا جواب بھی ہو جائے گا دہلیوں کے اشکال کا جواب بھی ہو جائے گا یہود و نظارہ کے اشکالوں کا جواب بھی ہو جائے گا تمام باتیں روایتوں میں موجود ہیں قرآن میں موجود ہیں یہ اور بات ہے کہ قرآن حدیث تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ہم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا فرمایا کہ نبی علیہ السلام ان لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو دو شرطوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور روایتوں سے دو شرطیں ثابت ہوتی ہیں فرمایا ایک اخلاص ایک عشق یاد رکھیں جو اخلاص اور عشق کے ساتھ حضرت مزار کو سلام کرتا ہے حضرت اس کو جواب دیتے ہیں ہر ایک کو جواب نہیں دیتے باقی ہر ایک کو سلام کا ثواب ملے گا نبی کا جواب نہیں ملے گا بات بہت یاد رکھے اب جو لوگ ویڈیو لے کر کے وہاں گھوم رہے وہاں جو ویڈیو لے کر کے گھوم رہے اور وہاں جو کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ کبھی یوں جھاپ کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارے حضرت ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت تو حضرت نے پیرا حضرت تو کسی کی چلتی نہیں حضرت صاحب کے پاس مدینہ شریف نے حاجی سنایا کہ مسجد نبوی کے میں کرام نے فرمایا کہ ہمیں ہدایت حدیث چاہیے تو سارے عیمہ مسجد نبوی کے وہ جو سامنے امام کے رہی جو کمرہ ہے اندر میں حضرت کو اندر لے گئے اور سارے عیمہ بھی وغیرہ سب یہ اندر میں تھے اور بھی بہت سارے علماء بہت سارے علماء حضرت حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد ہدایت حدیث برآمد فرمائے اور اس کے بعد جو داخلہ شروع کیا ہے یہ حضرت جی کا جگر بولنے کا کام ہے کوئی اور نہیں بول سکتا لایا خاتون علامت لائن کا جو صحیح مزداد ہم نے دینا کوئی شخصیت کسی کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کون میرے متعلق کچھ کہے گا ایسے فرمایا انتم تقولون نام سلفی ہے ہم لوگ کہتے ہو کہ ہم سلفی ہیں ہم تعلم من سلفی تم جانتے ہو سلفی کس کو کہتے ہیں پھر حضرت نے فرمایا انائی بن ہوں میں بھی سلفی ہوں پھر سلفی کی تاریخ ماں مانا سبق سلفی کا مانا کیا ہوتا ہے فرمایا من کا اعلیٰ طریقہ جو اسلاف کے طریقوں پر ہوگا اس کو سلفی کہتے ہیں فرمایا جو اسلاف کو گالی دینے والا ہو وہ سلفی نہیں ہو سکتا بہت کھل کر کے وہاں بات کی آگے گھنٹے محبت میں بھی کچھ باتیں بنواتے رہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بہت سارے لوگ وہاں ویڈیو سے یوں کر رہے یوں کر رہے کبھی اندر جھانک رہے کبھی کس طرح کی حرکت نہیں پورے ادب کے ساتھ وہاں پر رہا جائے اور پورے ادب کے ساتھ وہاں سلام کرا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کریم بے سمجھے گے تو بھی سوال ضرور ملتا ہے کبھی یہ قریب سلا علی ہے میں حق ہوں بل علی منہ ہوں غلام منحق ہوں امی منحق ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ علی غلام میں پورا ایک حرف ہے غرب یعنی لام گھر غرب جنہوں نے لام می پڑھا اس کو تیس مل بھی نبی کریم یہ کریم علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا علی لام میم کا کوئی معنی ہوتا ہے سارے مفسرین ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ جو بلا دی اللہ اس کا معنی جانتا ہے آج تک کسی مفسر نے یعنی وہ مجازی ترجمے سے مراد نہیں حقیقی اس کا ترجمہ کیا ہے آج تک کوئی مفسر نہیں کر سکا چودہ سو سال ہو گئے اللہ اس کی مراد کو بہت جانتا ہے نبی نے ایسے لفظ سے مثال دی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا اشارہ فرما اس بات کی طرف کہ بغیر سمجھے بھی پڑھو گے تو ثواب مل جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھنے کی لذت کچھ اور ہو کچھ اور آتا ہے امام رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قرآن کریم خط ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام پر اور جو اس خط کو سمجھ کر نہیں پڑے گا اس کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت کیا ہوگی اسے کیا مزہ آئے گا امام گزاری تو بہت بڑے فلسفی ہے کسی نے سوال کر لیا امام گزاری عجیب و غریب بات ہے کہ تمہارا قرآن وضو کی ابتدا تو کر رہا ہے تو میرا سلاد مقصد ہو لوگ اپو کو چہرہ دو ہاتھ دو سر پہ مسا کرو پاؤں دو اور تم اپنے وضو کو شروع کر رہے ہو ہاتھ دو ناک میں پانی ڈالو کلی کرو تو تم تو قرآن پر زیادتی کر رہے سائنسی لوگ ایسے ہی شکار کرتے ہیں اور ہمارا جوان جو ہے نا وہ علم سے پورا ہوتا ہے علم دین سے یہاں کی ہر چیز اس میں پھنس جاتا ہے اور قرآن کا منکر ہو جاتا ہے حدیثوں کا منکر ہو جاتا ہے حدیثوں کا انکار اسی طرح تو کیا جاتا ہے ویسے تھوڑی آپ کو کہیں گے کہ حدیث کا انکار کر دو ایسے نہیں کہیں گے وہ تو اسی طرح کے اشکالات پیدا کریں گے کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ بھلا امام الانبیاء سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا نبی ہے تو پھر اس کو شان سے پیدا کرنا تھا یہ بھی کیا پیدا کیا کہ جس راستے سے ہم آئے اسی راستے سے محمد کو بھی بھیجا ایک عورت کے راستے سے پھر اس کا باپ بھی موجود اور باپ اور ماں کی ملاقات سے محمد پیدا ہوئے تو یہ تو عام عام انسانوں کی پیدائش کا طریقہ ہوا جب اتنا بڑا نبی ہے تو اس کو ایک شان سے پیدا کرنا چاہیے تھا دو فرشتوں کے ساتھ بڑی شان سے امام ماما کر نیچے اتر جاتے یہ یہ شان ہونی چاہیے تھی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فرمائی تھی جواب دیا کہ ایک عیسا صرف بغیر باپ کے پیدا ہوا ورنہ ماں ہے اس کی اور اسی راستے سے آئے جس راستے سے سارے لوگ آئے اس پر ایک باپ کے نہ ہونے پر دنیا کی ایک بڑی مخلوق نے ان کو رب اور خدا کہہ دیا اگر محمد کو آسمانوں سے اتارا جاتا تو ساری کائنات کافر ہو جاتی سبھی اس کو رب مان لیتے سبھی اس کو اللہ کہہ دیتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دینے آئے تھے ایمان سے انکار کرانے نہیں آئے تھے اس لیے اب تعالیٰ ال نے عام راستے سے ان کو پیدا فرمایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لیں کہ یہ عام راستے سے آنے والا جو بازار میں بھی چل رہا ہے ضرورت بھی پوری کر رہا ہے بیوی سے ملاقات بھی کر رہا ہے سارے مسائل اس کے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقام اعلیٰ عطا فرمائے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بشر ضرور ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں ہے بشریت سے بہت اونچا مقام تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ امام غزالی سے کسی نے سوال کیا کہ وضو کی ابتدا ہوتی ہے منہ دھونے سے اور تم وضو کی ابتدا ہاتھ دھو اور پھر پھر کلی کرو ناک میں پانی ڈالو یہ حدیث کا انکار کر دو تو حضرت امام غزالی نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ بہت عظیم الشان عبادت ادا کرنے آئے ہیں ہم نماز نماز کوئی معمولی عبادت ہو رہی ہے ہمارے رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے اسی کو تو رکھا اس لیے کہ یہی اصل ہے اور یہ نہیں بنی تو کچھ نہیں بنا نماز نہیں بنی تو کچھ بنا اور ہماری نماز ہی نہیں بنی آج تک ہماری نمازیں نہیں بنی ہیں ابھی تک ہم نے کوہنیوں کے بچھانے کو نہیں چھوڑا تو کہاں سے پوچھئے مکرو تحریمی ہے سجدے میں کوہنی کا بچھا دینا مکرو تحریمی ہے اور ہمارا عمل اس کے خلاف چل رہا ہے ہم مصروف تعلیمی کے مرتکب ہو رہے ہیں ایسے کتنے ہمارے نماز کے اندر عمل ہے عوام ہو خواص ہو سب کا حال ہے عوام کا بھی اور خواص کا بھی یہ حال ہے کہ ہماری نمازیں ہی ابھی تک نہیں بنی ہمارے حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے ان کانوں سے بودرا کے اجتماع کو سنا حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا مزاج اور ان کی نمازیں بنی تھی تو انہوں نے دو رکعت کے ذریعے سے آسمانوں کے دروازے کھلوا دیے ہیں اور فرمایا ہماری نمازیں نہیں بنی تو ہماری بیس کی اور رکعت کے ذریعے سے دو روٹی کے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہو پائے ما محمد صاحب تو بڑے عجیب بات کرنے والے فورن جماعت کا مسئلہ آیا تو فورن جماعت بھیجنا ہے وہ گجرات کا مشورہ تھا میں بھی نیا نیا پانی لوگوں پر کچھ چل رہا تھا تو میرا مشورہ تھا تو اس مشورے میں بات آئی کہ فورن جماعت بھیجنا ہے اور مشورہ تھا کے اندر تو محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کروائی فرمایا بھائی انڈیا کالج کا نام مطلب بہت بہت سارے لوگ کھڑے جاتے ہیں علما صاحب الحمد اللہ نے عقید میں یہ فرمایا ہم فورین جماعت میں ان کو بھیجیں گے جو وہاں کے حالات کو دیکھ کر آنکھوں میں پانی آتے ہو ان کو نہیں بھیجیں گے کہ جن کو وہاں کی اچھائیاں دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہو یہاں کی رنگریلیوں کو دیکھ کر کے اور یہاں کی چیزوں کو دیکھ کر اگر منہ میں پانی آتا ہے ہم ان کو نہیں بھیجیں گے بلکہ وہاں کے حالات کو اور وہاں کے گناہوں کو دیکھ کر جن کی آنکھوں میں پانی آتا ہوا ان کو بھیجیں یعنی رونے والوں کو بھیجی تو بہرحال اللہ صاحب علیہ کی تو باتیں بھی بڑی عجیب غریب ہوا کرتی ہیں اللہ ہم سب کی قبروں کو سے میں تھا ایمان کے بعد نماز لڑکی ہوں اسی لیے کہ نماز بناؤ نماز کے ذریعے سے مسائل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلی مسجد میں دوڑے اور عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے ابھی یہ تو تیز ہوا چل رہی ہے بارش کی نشانی ہے فرمایا عائشہ مجھے نہیں معلوم اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے سے آگ بھی برسائی پتھر بھی برسائے کیا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے ہوا ہی چل جائے بارش بھی آ جائے اس کے ذریعے سے عذاب بھی آ سکتا ہے یہ تو فضل و قلم ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی کی دعاؤں کا کہ اللہ کا عذاب نہیں اتر رہا ہے ورنہ امت کے عمومی حالت اس وقت اگر دیکھ لے امت کے عمومی حالت اس وقت زنا کے دروازے اتنے عام ہو چکے ہیں اور سود کے دروازے اتنے عام ہو چکے غیروں سے گلا نہیں اپنوں سے متعلق غیروں سے نہیں اپنوں سے متعلق میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی لوگ کہتے ہیں ملسل نسل سے متعلق دعا کرو میں نے کہا نسل کی بات میں اصل کے لیے دعا کرو یہاں تو اصل ہی کے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور اصل ہی کی زندگیاں بگڑی ہوئی ہیں نسل تو ابھی بعد میں ہے نسل تو راستہ پکڑتی ہے اصل سے کسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور اسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ کسینوں میں جا رہا ہے اور اسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میری ماں کو مار رہا ہے اور اسی نے اپنے باپ کو دیکھا کہ جراب کی بوتل گھر میں لایا ہوا ہے کیا اصل کے لیے ہم دعا کریں گے ابھی تو اصل کی ضرورت ہے اصل ہی کا مزاج بگڑا ہوا ہے نسل یقیناً نسل کے لیے دعا کرنا ہے لیکن اصل بھی تو پہلے بنے اصل بنے گی تو نسل بنے گی اصل ہی نہیں بنی تو نسل کیسے بنے گی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں خود اپنے کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے حضرت ماحول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں نے کل بھی ایک کہی تھی حضرت ماحول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب مرکوز ہے ہمارے حضرت سے تو ہم نے شیخ ویلو صاحب سے تو بہت باتیں دوران درد سن شاملی کا اجتماع تھا اور شاملی کے اجتماع میں اسٹیج پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے حضرت شیخ کے تو شادی ہوتے ہیں حضرت صاحب رحمۃ اللہ حضرت حضرت شیخ بھی بیٹھے ہوئے رحمۃ اللہ نے بہت دور سے دہلی لائے ان کی بات کی سیدھے آئے کرسی پر اور فرمایا بھائی کو ایک انڈیا چائے پلا دو حضرت بات شروع کی حضرت بات شروع کرتے تھے توہین مزا مضامین ہو گئی تھی زیادہ تر تو ہی نہیں اب بات چل رہی ہے وہ چائے آ گئے ہاتھ میں یوں سب پکڑا ہوا ہے اور آدھے گھنٹے تک توحید پر بات نہیں کرتے رہے آدھے گھنٹے کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا یوسف چائے پی لو شیخ نے کہتے ہوئے یوسف چائے پی لو ہمارے حضرت شیخ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی وہیں تھے ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ حضرت مائزل صاحب رحمت اللہ علیہ سمائے اول پر تھے ابھی زمین پر آئے یہ کیفیت تعلیم ہوتی ہے اللہ کی یادوں میں جو کیفیت ہوتی ہے نا ہمیں کیوں کیفیت ڈالی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ محبت نہ رہی اللہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے دیوانے ہو جاتی ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں ہمارا جوان دیکھو کسی کے پیچھے پاگل بنتا ہے تو کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے نیند بھی اس کے حرام ہوتی ہے کیوں اس کی محبت ہے جس کی یہ جو اللہ والوں سے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں کہ رات بھر وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور اور اور جو ہے ان کے ایسے وسائل تھے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رمضان میں بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے دعا کرتے تھے اور یہاں دو منٹ میں مطلب الحمد کرنے رب ملا آٹھ گھنٹے دعا کرتے تھے آٹھ گھنٹے اور منواتے تھے اپنے رب اور رب ان کی باتوں کو مانتا ان کو آتی جب سے تعلق ہوتا ہے جن سے تعلق ہوتا ہے اس سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے اس سے باتیں کرنے میں محبت ہوتی ہے تو حضرت جی اس کے نالے اپنے بلطوط نہیں فرمایا اے لوگوں اگر تم قرآن کو نہیں مانو گے قرآن پہ عمل نہیں کرو حدیث پر عمل نہیں کرو گے اور اس کی دعوت کو نہیں چلاؤ گے تو یاد رکھو حکومت تمہاری ہوگی اور قوانین کسی اور کے چلیں گے بہت بہت گہری بات ہے ہاں یہ جہاں دیدہ انسان بول رہا ہے اگر تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے حدیث پر عمل نہیں کرو گے اور دعوت کا مزاج نہیں رکھو گے تو حکومت تمہاری ہوگی قوانین کسی اور کے چلیں گے تجارت تمہاری ہوگی اور پیسے کوئی اور کھائے گا آج دیکھ لیجئے عربوں کی حکومت ہماری حکومت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ قرآن کا مزاج نہ حدیث کا مزاج نہ قرآن پہ چلنا نہ حدیث پہ چلنا اور نہ دعوت کا مزاج نتیجہ یہ ہے حکومت ان کی ہے قوانین کسی اور کے چل رہے اور تجارتیں وہاں ہو رہی ہے اور پیسے کسی اور بینک کو جواب رہے ہیں آپ لوگ تو بہت انٹرنیٹ والی دنیا میں رہتے ہیں بہت کچھ آپ کو معلوم ہے ہو رہی ہے اور پیسے کون استعمال کر رہا ہے اور فرمایا میرے بھائیوں بہت رونے کی یہ بات ہے اور آگے فرمایا اگر تم قرآن پہ عمل کرو گے حدیث پہ عمل کرو گے دعوت کا مزاج رکھو گے حکومت کسی اور کی ہوگی اللہ قوانین تمہارے چلائے گا پھر باتیں تمہاری چلے گی اور فرمایا تجارت کسی اور کی ہوگی اللہ نفع تمہیں پہنچائے گا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا یہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی قرآن اور حدیث صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ انسان کو انسان بنا صرف اس لیے آیا ہے کہ انسان کو انسان بنا بزرگ بنانا نہیں ہے یہ مسئلہ بہت سن کر یاد رکھے بزرگ بنانا نہیں ہے انسان بنانا ہے ہمارے غلام اللہ سردار پر کافی لا لیا ابھی گھر پہ تشریف لائے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا آتے جاتے ذرا نمازی فرماتے رہتے فون کر دیتے کیا آ رہا ہوں کھانا تیرے گھر کھا لوں ایک مرتبہ فون آیا رہا تھا چلنے صبح آتا ناشتہ تیرے گھر کروں گا میں لکھنوی ناشتہ ہوگا میں کہ لکھنوی ناشتہ کیسا ہوگا تو بات لمچی ہو ہاتھ دھونے کا برتن ہو کندھے پر رومال ہو صابن ہو اور ناشتے میں جو روٹی ہو وہ گھی میں پکی ہوئی ہو اور آملیٹ بہت جلا ہوا نہ ہو یہ ساری باتیں کوئی ادار صبح کو فون آ گیا کہ میں جیسا ہوں گا مجھے حضرت کی ایک بات کرتا ہوں حضرت فرمایا کہ ہم حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے یہ تو باتیں کچھ ابھی یاد آ رہی ورنہ نہ مجھے وہ کچھ تفسیر کرنا ہے فرمایا ہم حضرت اللہ علیہ کے ساتھ سفر کر رہے اور دوران سفر سہارنپور کے اسٹیشن پر کھڑے تھے ٹرین کو پندرہ بیس منٹ کی دیر حضرت کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو حضرت نے فرمایا پھر مجھے پیشاب لگا تو ایک لوکل ٹرین رہی تو میں حضرت اس میں پیشاب کر لیں یہ تو بعد میں جائے گی پہلے ہماری ٹرین آئے گی وہ جائے گی تو حضرت نے فرمایا سنو جملہ حضرت نے فرمایا اس میں جو پانی بھرا گیا ہے لوکل ٹرین میں وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا گیا ہے میرے لیے نہیں بھرا گیا میرے لیے اس ٹرین کی رائٹ ہوگی جس کا ٹکٹ ہے میرے بمبئی گئے کسی کے وہاں تعزیت کی جو کے بڑے خاص تھے حضرت جی مایا صاحب ہیں بڑے خاص تھے تعزیت کے لیے گئے باپ کا انتقال ہوا ان کے بیٹے نے تازل کھانا کھانا کروایا نہیں چائے بھی نہیں وہاں سے کر کے چل گئی فرما اسٹیشن پر آئے پورا کافلا ساتھ تھا سب کو کتاب کر کے کہا جانتے ہو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا حالانکہ میرا بہت قریب تھا یہ مرنے والا پر میں اس لیے کہ باپ مر گیا میرا سبھی تقسیم نہیں ہوئی اور ایک بیٹا دعوت دے رہا ہے دوسرے بیٹے والے بہنوں کا بھی حصہ ہے فرما مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہے آج کہاں میرا اس کے مسائل کہاں امت میں میراج کون سی بہنوں کی میراج میراث وہاں لکما کھانے کو منع کر رہے ہیں کہ میراج تقسیم نہیں ہوئی اس لیے مجھے کھانے کی رعایت نہیں ہو سکتی اس کے بعد جو جملہ ہوا وہ جملہ یہ تھا بھائی ہماری دعوت کا مزاج انسان بنانا ہے نہ کہ بزرگ بنانا ہے ہماری دعوت کا مزاج انسان بنانا ہے نہ کہ بزرگ بنانا ہے فرمایا لمبی تصویر پڑھنا آسان ہے لیکن حقوق اللہ اور حقوق الباد کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن اور حدیث آیا ہے اس لیے تاکہ ہمیں انسان بنائے اور اب تعالی شاہوں نے قرآن اور حدیث میں مسائل کو بہت کھولا اور فرمایا دیکھو میں اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں اچھوں کو پسند کرتا ہوں اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں بروں کو ناپسند کرتا ہوں برائیوں کو بھی نا پسند اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ کے حبیب پاک سلاس برائیاں پسند ہیں اچھائیاں پسند ہیں رضی اللہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف کی روایت ہے فرما رسول اللہ میں نے میری بیوی کے ساتھ کسی کو مشغول دیکھی میں کیا کروں ساتھ دن ابھی وقت رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ساتھ کی غیرت بھرپ ساتھ نے فرما اللہ کے حبیب میری بیوی کے ساتھ اگر میں کسی کو مشغول دیکھوں وہاں سویا ہوا اور تلوار سے ختم کر دوں گا یہ انتظار بھی نہیں کروں گا کہ آگے کیا ہوگا تو جو صحابہ قریب بیٹھے تھے وہ ایک دم فرق چوک چوکی کے ساتھ کیا بول رہے ہیں تو حضرت نے جب صحابہ کے فرقنے کو دیکھا تو فرمایا سعد کی حیرت پر تمہیں تعجب ہے یعنی سعد کو غیرت ہے کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی مجبور ہو اور وہ زندہ رہے کیسے سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہے تمہارا نبی سعد سے زیادہ غیرت مند ہے واللہ ہو یا اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت من ہے اسی لیے اس نے چھوٹے گناہوں سے بھی منع کیا اور بڑے گناہوں سے یہ روایت ہے بخاری شریف اللہ تعالیٰ قطعاً نہ چھوٹے گناہ کو پسند کرتا ہے نہ بڑے گناہ کو پسند کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ میں ظاہری گناہ کو بھی پسند نہیں کرتا مگر وہ ظاہر کے ظاہری گنا جو ظاہری گنا ہم کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ پسند نہیں کر رہا ہے باقی گنا اندر ہے بغض ہے نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں آج ہم لے کر کے گھوم رہے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کے اندر میری ذرا سے بگڑ گئی ہے میں نماز میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں میں سوچتا ہوں یہ کہا گیا میرے بھائی قرآن کریم میں اخلاق کے تین مراحل بیان ہیں تین مراحل خود کے حسن خود کے قریب اور خود کے عظیم بہت یاد رکھیں خود کے حسن خود کے قریب اور خود کے عظیم خود کے حسن اس کو کہتے ہیں جزا اور جزا جزا اور سیاح کی سیاح تم ہے تم کے اس نے تمہیں مارا تم بھی تھپڑ مار دیا اس نے تمہیں کچھ کہہ دیا تم بھی اس کو کہہ سیاح کے سیا تم کے برابر زیادہ نہیں جتنا اس نے کیا اتنا آپ کر لو کھل کے حسن اس سے آگے خود کے قریب جس نے تمہارے ساتھ جاری کا معاملہ کیا اس کو معاف کر دو فمن افا وہ اسلح ہوا اگر تم نے معاف کر دیا تو اللہ تمہیں اجر عظیم سے مالا معلوم کرے گا یہ ہے خود کے قریب اور اس سے آگے خود کے عظیم ان نقل لہانا خلو کے عظیم تمہارا نبی خلو کے عظیم کے مرتبے پر تھا خلو کے عظیم کی تاریخ کیا ہے صرف معاف کرنا نہیں بلکہ ہم پر ظلم کرنے والے پر مزید ہمیں احسان کرنا اس پر یہ شانتی نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی بدلا تو دور کی بات معاف بھی کرتے تھے احسان بھی کرتے تھے شہزادی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتا ہے گلستان ایک بزرگ گزر رہے تھے اور اوپر سے کسی نے پورا کبار ڈالا چولہے کی رات ڈال تو مریدین دین کا تو حال ایسا ہی ہوتا پیرا نمی فرن مریدا بھی فرن بس وہ غصے ہو گئے کہ حضرت یہ کون ہے اب اس کو ہم چکھائیں ہمارے حضرت کی توہین کی کپڑے بھی دیے تو حضرت نے جواب کیا نہیں ہے اس کو کچھ نہ کہو میں تو لائق تھا کہ مجھ پر یہ ڈالا جائے اور اگلا جملہ سنو شہ شادی نے نقل فرمایا کہ اس بزرگ نے یوں کہا کہ اس نے تو چولہے کی رات ڈالی ہے میں تو آگ ڈالنے کے بعد سعید الطائفہ جنید بغدادی رحمت علیہ کے بعد میں شاہ عبد القسم اور زہر رحمت علیہ نے نقل فرمایا کہ کسی نے کہہ دیا کافر تو حضرت رو پڑے اور حضرت نے ایک جملہ فرمایا اپنے مریدوں سے کہا اس کو کچھ نہیں کہنا ہے بدل سے ایک جملہ کرنا ہو ہم جب اس کو پڑھتے ہیں جیسا معلوم ہوتا ہے ہم تو کہیں دور ہیں زندگی سے حضرت نے فرمایا اللہ اکبر اس نے اس کو کافر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کافر جنید جیسا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلمان کتنا اچھا ہوتا ہے اپنی کہتری اور مسلمانوں کی برتری آپ انداز لگائیں اس کو کہتے ہیں خلق عظیم حضرت اسل بسری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے چاہے میرے گھن بیان ہے کہ حضرت کو اگر کوئی برا بنا کہتا تھا جہاں پر قیبت کا مسئلہ قرآن شریف میں اللہ نے بیان کرنا ہے لایا تو بعض وقار تھا وہاں پر نقل کیا کہ حضرت حسن بصری کی کوئی قیمت کرتا تھا تو حضرت اس کے گھر ہدیہ بھیجتے اور بھائی تو نے جو مجھ کو دیا وہ تو میں نہیں دے سکتا ہوں ذرا سا ہدیہ دے دیتا ہوں مطلب تو نے میری غیبت کر کے جو ثواب دیا ہے وہ ثواب تو میں نہیں دے سکتا ہوں تجھے لیکن یہ دنیا کی تھوڑی سی نعمت دے دیا کرتا اسی کو خود کے عظیم کہا گیا یہ شانتی نبی وسلم کی کہ صرف معاف نہیں کرتے تھے بلکہ مزید اوپر سے احسان کرتے تھے اب جب ہم اس کے اوپر نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہماری زندگی تو ہزاروں فیل دور ہے اس سے ہزاروں فیل ہم اس سے دور ہیں ہی نہیں ہمارے لیے معاف کرنے والا مزاج ہمیں رکھنا چاہیے بڑا دل ہمیں رکھنا چاہیے جب تک صبر کے موت نہیں پیئیں گے وہاں تک میرے بھائی دین کی اشاعت نہیں ہو سکتی جہاں تک صبر کے موت نہیں پیئیں گے اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ نہیں ہو سکتی ہے تو حضرات صحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم یہ اچھائیوں کو پسند کرتے ہیں اور برائیوں کو ناپسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس صورت کے اندر کچھ برائیوں کا تذکرہ ہے اور وہ برائیاں غیبت ویل کل ہو مزہ مذہب مزہ کا معنی ہوتا ہے غیبت کرنے والے اور لومزا کا معنی ہوتا ہے تانا دینے والے اب اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان تمام اگرچہ یہ سورت اتری ہے آس بن وائل کے سلسلے بن مقاص کے سلسلے جو مکے کے رہنے والے مشرقین جی اور جو نبی کو ستانے والے اور قیمت کرنے والے اور نبی کو الزام اور تانا دینے والے تھے لیکن لکلے کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں کو کہہ رہا ہے ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قیمت کرنے والے معاف فرمائے آپ ہو یا ہم عوام ہو یا خواص ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں وہ مجلس اچھی نہیں لگتی جس میں قیمت ہمارا خوراک بن گیا نہیں یاد جب تک مجلس میں قیمت نہ ہو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کی مجلس چل رہی ہے اور جب کسی کے متعلق بات ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں آج مزہ آئی جب تک غیبت نہیں ہوتی وہاں تک ہمیں چین کی پڑتا ہمیں وہ مجلس اچھی ہی لگتی جس میں غیبت نہ ہو اور لوما صاحب تانا دینے والے الزام لگانے والے ایک چیز موجود نہیں ہے اور اس کی طرف منسوخ کر دینا کہ یہ یہ, یہ جو ہے فلا کام کرنے والا فلا کام یہ زنا یہ فلا یہ فلا بے سوچے سمجھے ہم ہر ایک کے بات میں کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ تو تانے کا انداز کیا اختیار کرتے ہیں بیان کر کے پھر کہتے بھی ہیں کہتے میں ذرا ہنستا ہنستا انہیں ہمراہ دیا ہنستے ہنستے تانا دے دیا نہ ہنستے ہنستے تانے کو اللہ پسند کرتا ہے اور نہ غصے میں تانے کو اللہ پسند کرتا ہے ہلاکت ہے ان تمام لوگوں کے لیے ویل ویل کا لفظ ہے ویل ویسے کا ایک طبقہ بھی ہے حدیث شریف میں آیا کہ وہ اتنا خطرناک طبقہ ہے کہ خود جہنم اس سے بنا مانگ اتنی سخت اس کے اندر آگ اور اگر وہ مراد لیا جائے جیسا کہ بعد مفسرین نے لکھا ہے تب تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا کہ اللہ ویل میں داخل کرے گا کیمت کرنے والوں اور تانا دینے والوں میرے بھائیوں ان دو برائیوں سے اپنا پرہیز کرے چھوٹ سکتی ہے تھوڑی سی محنت کرنی ہو چھوٹ سکتی لیکن تھوڑی سی محنت اگر کوئی ہمارے سامنے کی بات کو لا رہا ہے تو سنی انسنی کر دے آپ جواب نہ دیں ان کی بات پر کچھ نہ کہیں اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک دیجیے ان کو چھوڑ دو ان باتوں کو ہمیں کیا پڑی ہے وہ جانے ان کا کام جانے اگر اس طرح پر کچھ تھوڑی سی محنت ہو گئی ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے اب تعالیٰ شان ہماری حفاظت کر لے گا مذہب مذہب اللہ کی جمع مالم درد کون لوگ تھے وہ جنہوں نے مال کو جمع کیا اور گنتی رہی آیت کے اندر اشارہ ہے کہ یہ دیبت کرنے والے یہ تانا دینے والے کون لوگ تھے جن کو اپنے مال پر پراؤڈ تھا غرور تھا نشہ تھا اپنے مال ہماری بہن بھی اور ہم نے ساری کامیابی سمجھی ہے میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے شاندار بنگلہ ہو اور چہچہاتی اولاد دوڑ رہی ہو اور ساری چیزیں میرے پاس سامنے ہو اسی کو میں نے اور آپ نے ساری زندگی سمجھی اور میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تو بطور نعمت شکرانے کی استعمال کر اللہ کا شکر ادا کر لیکن صحیح زندگی تیری وہ ہے کہ مرتے وقت تجھے کلمہ کل مزید تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اللہ نے جمع مال اور یہ سب ان مال ان لوگوں کا گمان ہے کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا یا سب ان مال ہو یہ مال ہمیشہ رہے گا کسی کے پاس نہیں اختیار چھوڑنا پڑے گا یا استرارن چھوڑنا پڑے اختیار کا مانا اپنے اختیار سے راستے میں دے دو اللہ ورنہ اشتہار تو اللہ یقیناً چھڑوائے گا کبھی تو بچوں سے کھلونا لے لیتے ہیں اور کبھی بچوں ہی کو کھلونے سے اٹھا لیتے ہیں بچے کے سامنے کھلونے ہیں کبھی کھلونا لے لیا تو بچہ روتا ہے لیکن بہت سارے کھلونے تھے بچہ کھیل رہا تھا اور بچے ہی کو اٹھا لیا اللہ کہتا ہے کبھی کبھی تو میں کھلونے تیرے پاس سے لیتا ہوں کبھی کوئی کاروبار لے لیا کوئی تجارت لے لی کبھی جاب لے لیا کوئی کھلونا لے لیتا ہوں اور کبھی یہ انسان سارے کھلونے تیرے رہیں گے تجھی کو اٹھا لے گا کبھی کھلونا لیتا ہے اور کبھی خود ہی کھیلنے والے کو اللہ اٹھا لے اللہ جمع یا سب وفل کل اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز تیرا گمان غلط لئی بدن نہ پھر تیری برائیاں اتنی خطرناک ہے کہ تجھے ضرور جہنم میں داخل کیا جائے گا حکمہ میں داخل کیا جائے گا اب اللہ اپنے پیغمبر سے خود ہی سوال کر رہا ہے ادرا کمل حکوما میرے محبوب تمہیں معلوم ہے حکمہ کیا ہے تم جانتے ہو حکمہ کیا ہے پیغمبر کو اللہ پوچھ رہے اس کا مطلب کوئی بہت بڑی چیز ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ موس منہ فرمایا اللہ کی بھرکائی ہوئی آتے اللہ کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف اے انسان تیری بھڑکائی ہوئی آگ تو تھوڑی دیر میں بجھ بھی سکتی ہے اللہ کی ذات لامحدود ہے اس کی بھڑکائی ہوئی آگ کا بھی کوئی کنارا بھرکتی ہے اس کی بھڑکائی ہوئی آگ نار اللہ مفت التي تطلع على الافئده دنیا کی آگ بدن کو جلاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے فرمایا ہماری جہنم کی آگ بدن کو جلاتی ہوئی تیرے دل تک پہنچ جائے اللہ کی تفتولی الل افیدا افیدا تمہارا فل دل تیرے دل تک پہنچ جائے گا لیکن یاد رکھ موت نہیں آئے گی موت کا مسئلہ نہیں ہوگا بس جی کر کے برداشت کرتا ہے التي تطلع على والے انها عليه گی فرمایا میرے بندے یہ بھی یاد رکھ کہ اندر میں داخل کرنے کے بعد تو نکلنا چاہے گا نکل نہیں پائے گا ہم اوپر سے دروازے کو بند کر دیں گے ایک کوکر کی شکل سمجھ لو کہ جیسے کوکر ہوتا ہے اندر میں کسی چیز کو ڈالنے کے بعد اوپر سے بند کر دیں انہا علیہ ہی ہم اوپر سے بند کر دیں گے کوکر کی طرح لیکن موت تیری پھر بھی نہیں آئی پھر آمد محمد جگہ اندر میں آپ کے لمبے لمبے ستون ہیں ہم ان ستونوں سے تجھے باندھ دیں گے میرے بھائیوں یہ جہنم کا ایک نقشہ کیجیے اور کچھ برائیوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ان برائیوں سے اپنی ذاتوں کی حفاظت کر یہ وقتی لذتیں ہیں ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ وہ گناہ ہے جس میں ایسی لذت آتی ہے کہ جس لذت کل بخو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نفس کو تو فائدہ ہوتا کل بخو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا روح اندر بے چین ہو جاتی ہے جب ہم قیمت کرتے ہیں روح اندر بے چین ہو جاتی ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے روح اندر بے چین ہو جاتی ہے جب ہم روزہ نہیں رکھتے روح اندر بے چین ہو جاتی ہے زکات کے فرض ہونے کے باوجود ہم جب نہیں دیتے تو یاد رکھو نفس خوش ہوتا ہے نفس اور چیز ہے نفس کہتے ہیں چاہت کو خواہشات کو لیکن اندر جو ہماری روح ہے جو اوپر سے آئی ہوئی ہے وہ بے چین ہے اسی لیے سید الطائف کا جنید بانی نے مثال دی کہ بندہ جب صبح بھوکتا ہے تو روح بے چین بے چین کی اللہ اب یہ دنیا میں چلا ہے میں تیری طرف کب متوجہ ہوں شام ہو گئے رات ہو گئے بندہ گھر آ گیا تو روح اندر سے کہتی ہے مولا تیرا فضل ہے اب گھر آیا مجھے اب موقع ملے گا تجھے یاد کرنے کا اتنے میں بچوں میں مشغول ہوا روح پھر بے چین ہو جاتا بچے سو گئے روح کہتی ہے کہ اللہ اب مجھے موقع ملے گا تو بیوی کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے یہ کہتی ہے اللہ اب پھر بیوی کے ساتھ یہ مشغول ہو گیا مجھے کب تجھے یاد کرنے کا رات کا ایک حصہ گزرتا ہے اب روح چلنے کو ہوتی ہے اس کی نیند کے بعد اتنے میں عجیب مضمون صاحب روح مہانی نے فرمایا جو روح اللہ کی طرف جا رہی تھی اللہ نے اس پہ لہر کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے میں تیری طرف آ رہا ہوں میں خود تیری طرف آ رہا ہوں فرمایا بتائیے جب اللہ خود اس روح کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ روح کتنی خوش ہوگی اور وہ روح اللہ سے کیا کیا مانگے گی اس وقت روح اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ جس جسم میں تم نے بھیجا ہے اللہ اس جسم کو صحت والی زندگی عطا ہماری روحیں بے چین ہیں گناہوں کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روح کے تقاضوں کو صحیح کریں روح کے تقاضوں کو پورا کریں اگر یہ ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کی عظمت ہوگی نبی کی عظمت ہوگی عظمت کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہو سکتا ہے جس کی عظمت ہوتی ہے شہد کی عظمت ہوتی ہے تو اس کی بات مانتا ہے نبی کی بات نہیں مانتا شہد کا وظیفہ تو فوراً پڑے گا اور نبی کی بتائی ہوئی دعائیں کوئی نہیں بڑھنا کیوں عظمت اس کی ہے عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئے شیخ کا وظیفہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر تنہائیوں میں پڑے گا اور شیخوں کے شیخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بغیر تیرے شیخ کی بھی حیثیت نہیں ہو سکتی شیخ کا وجود نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے نبی کو نہ مانے لیکن اس نبی کے وظیفے کو اس کی بتائی ہوئی دعا اس نے شام کی دعا بتائی اس نے صبح کی دعا بتائی اس نے رات کی دعائیں بتائی اس نے ہاتھ کھلنے کے بعد کی دعائیں لیکن ان دعاؤں کو ہم نے کوئی محفوظ نہیں کیا اور اپنے شیخ کے بظاہر کو خوب محفوظ کر لیتے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے ہمیں چاہیے اللہ کی عظمت پیدا کریں نبی کی عظمت پیدا کریں دیکھو مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں اسی پر اپنی بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ و غریب میں نے کئی جگہ پر اس واقعے کو نقل کیا کہ حضرت شیخ آخری دس سال شریف شہری تحریر کہتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ زکریا تو مرنے کے لیے آیا ہے یعنی مدینے بس میری موت یہاں آ جائے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے نہیں جاتے تھے سامنے کی طرف پاؤں مبارک کی طرف جو جگہ تھی آج بھی ہے وہ جگہ حضرت وہاں بیٹھے رہتے تھے اور اثر سے شاطر دو زم بیٹھے رہتے تھے بڑھاپے کے باوجود اور وہیں سے سلام وہیں سے درود و سلام سلا تو سلام کرتے رہتے تھے اور سامنے نہیں جاتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے بنہدار زکریہ اپنے نبی کو منہ بتانے کے لائق نہیں کون حضرت جن کی فضائل عالم جن کو نبی علی جب فضائل ضرور لکھ رہے تھے تو خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب مبارک سے روشنی آ رہی ہے سی بھی آپ کے کلب پر اپنے چچا جان عمالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا تو چچا جان نے جو تعبیر دی فرمایا اللہ کے نبی کا کلب مبارک کی طرف متوجہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دس سال میں صرف دو مرتبہ دے دو مرتبہ صرف ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے قدرے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے اور ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے قدرے پر ہاتھ رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے اور باہر نکل کر دونوں بزرگوں کو یوں کہا کہ زکریہ کی ہمت نہیں تھی لیکن میں تمہارے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تم دونوں نبی کی اولاد ہو دونوں سید تھے تم دونوں نبی کی اولاد ہو اور نبی یقیناً تمہاری طرف توجہ کرے گی تمہاری وجہ سے شاید زکریا پر بھی نگاہ رحمت پر میرے بھائیوں یہ یہ عظمت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی ہم قرآن اور حدیث پر نہیں جا سکتے شریعت کی محبت ہم میں نہیں آ سکتی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہی کے بعد بہتے ہوئے تھے اور کسی نے ایک ریال ڈالا حضرت کی طرف تو حضرت نے اٹھا کر وہ ریال اپنے نواز صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان کو دے دیا اور فرمایا شاہد میاں روم پہ جا کر کے یہ ریال واپس دے دیا روم پہ گئے فرمایا شاہد میاں وہ ریال بولے شاہد کہنے لگے کہ دل میں آیا کہ نانا جان ایک ریال مانگتے اس کی مثال کیا ہے تو حضرت شیخ نے سوال بھانپ لیا حضرت نے فرمایا شاید میاں میں ریال کا بھوکا نہیں ہوں میں اس لیے یہ ریال مانگ رہا ہوں کہ دینے والے نے جو دیا ہے وہ مجھ کو میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ کر دیا ہے اور مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے نبی کی گلی کا فقیر سمجھا گیا اتنا ہی نہیں مجھے اگر کوئی میرے نبی کے گلی کا کتا بھی سمجھ لے تو مجھے فخر ہے جب تک عظمتیں نہیں ہوتی وہاں تک قرآن حدیث کو چلنا کہ بیانات بیانات تو سب ہوتے ہی رہتے ہیں سن سن کے جو ہے نا ہم ہم سن ہو چکے ہیں واقعات میں کہتا ہوں یہ سن سن کے ہم سن ہو چکے ہماری زندگی پوری ہے ہمارے حضرت نے ابھی ابھی کھروڑ جب تشریف لائے تھے ایک بات ارشاد فرمائی فرمایا اس وقت کسی نے حالات سنائے تھے تو اس پر حضرت یہ فرمایا اللہ کی رحمت نہیں اترے گی حضرت نے فرمایا مزدوب الحال بول رہا ہے اللہ کی رحمت نہیں اترے گی اس امت پر جب تک کہ دو کام کرنے والی نہ بنے عموم استفار کرنے والی نہ بن جائے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ماں کا اللہ علی دیبا ہوں کا اللہ دیا ہوں وہ ہم جس نبی کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا اور جب یہ امت عموم استفار کرے گی تو اللہ عذاب نہیں بھیجے گا امت نے عموم استفار چھوڑ دیا اور دوسری بات جب تک نبی کی اتباع پر نہ آ جائے وہاں تک اللہ کی محبت اور مغفرت نہیں آ سکتی ہے استدلال فرمایا ان کو تم تحبون اللہ اللہ اللہ اور جب محبت پہ آ جائے گا تو کون ہماری طرف انگلی اٹھا سکتا بس یہ دو دو دو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اتباع نبوی اور استفاق بیان بیان یہ میں میں کوئی مقررانہ حیثیت سے آپ سے گفتگو نہیں کر رہا یہ میں میرے بڑوں کی بات ہے جو درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں اپنی زندگیوں کو اتباع نبی پر لاؤ اپنے آپ کو رونے والے بناؤ کچھ استغفار کا مزاج بناؤ مبارک مہینے میں وہ دینے پر آیا ہے ہم لینے والے بھی تو بنے آئینہ ہے میں نے آپ پر پتی باندھ دی مجھے کیسے نظر آئے گا قصور آئینے کا نہیں میرا ہے اللہ کو دینے پر آیا ہے کہ نفل فرض کے برابر اور فرض سیونٹی فرضوں کے برابر لیکن نکمے ہمیں کہ ہم نہیں لے ایک بزرگ سے متعلق لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ملائیں کیسے بھی میں تین پیسوں میں دلایا تین پیسوں میں کا ایک بھوکا آدمی تھا بہت بھوکا بے چین پریشان آدمی میں نے اس سے پوچھا کہ بے چین اس نے کہا میرے پیٹ میں کھانا نہیں کئی دن سے تو میرے پاس تین پیسے تھے میں نے اس کو دے دیے اس کی زبان سے دعا بڑی عجیب نکلی اس نے کہا اللہ مجھے ولایت نصیب کرے پر میں وہ تین پیسے میں نے کیا دیے کہ اللہ نے مجھے ولایت نصیب کی میرے بھائیوں کچھ کرنے والے بناؤ اپنا مزاج اتباع نبی کا بناؤ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاؤ سنت رسول پر لاؤ برے اعمال سے بچاؤ اچھے اخلاق والے بنو اور اچھے قلب کی صفائی قلب والے بنو اللہ شان ہم تمام کو عمل کی توقع پر تعلیمات یہاں جماعت بھی آئی ہے ان شاء اللہ کی جو ترتیب ہو اس کے مطابق دعوت کا جو ترتیب ہو اس کے مطابق تین دن دس دن آ دن چار مہینے کی ترتیب ہونی چاہیے محمد صاحب آپ خاتم ابھی جابیر کے جلسے میں لے تھے جلسہ تھا تو کے جلسے حضرت نے بیان پورا علم پر دیا پھر اخیر میں کہا بھائی دورے والے سال لگاؤ اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا بھائی تم جس پر بھی چاہے مجھ سے تقریر کرا دو بجے گی تو اپنی وہی جماعت والی تو بھائی یہ مزاج کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو دعوت سے منسلک کریں اللہ میں مزاج چھوٹوں کو مدارس میں مخاطب میں ڈالیں اور اہل اللہ سے تعلق رکھیں اپنے قلب کی صفائی کی فکر کریں اللہ ہم تمام کو دین مدین کو چلنے کی توفیق توقع صلی اللہ علامہ بنا دیا معاف کرنا اللہ قبائل اللہ ہمیں رونے کا مجاز نصیب فرما اللہ ہنستے ہنستے ہمارے قلوب مر چکے ہیں اللہ ہمیں رونے کا اللہ تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما تجھ سے ہونے کا یقین نصیب فرما اللہ امت کی بگڑی بنا دے امت کی بگڑی بنا دے عرب و عجم کے اندر جو آگ لگی ہے اللہ اس آگ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بجا سکتا کتنوں کو ختم کر دیا اللہ امن سے مبدل فرما دے یہ سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے اللہ حالات کو سوال فرما دے محبتیں پیدا فرما دے نفرتیں ختم فرما دے محبتیں پیدا فرما دے نفرتیں ختم فرما دے اللہ جو فرعون بنے جو احمد بنے جو قارون بنے ہیں جو شدان بنے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا کر ورنہ پھر نیابت سے ختم ہو الہ ہے امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بیماروں کو شفا مغفرت فرمائے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانی فرما جو بے قصور جیل میں ہے رہائی نصیب فرما اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت کینسر سے بین حملے سے فالے سے نکلے سے وقت کرنے والی بیماریوں سے روحانی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت اللہ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما عزت والی زندگی عطا فرما اللہ موت بھی ایمان پر عطا فرما تلاوت پر عطا فرما ذکر پر عطا فرما سجدوں میں عطا فرما اللہ کتے اور بلوں کی طرح اجڑتی ہوئی موت سے ہماری حفاظت کرنا ماں الموت کی ساری زندگی آسان کرنا اللہ دین کی ہوائیں چلا دے اسلام کا بول بالا فرما دے دین کی ہوائیں چلا دے اسلام کا بول بالا فرما دے نہ سمجھوں کو سمجھ عطا فرما دے اللہ دین اسلام سب کے دلوں میں بٹھا دے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما تو صلی اللہ علیہ نبی آئے بھگوان آج کے مجھے کہیں اور جانا تھا یہ معلوم ہے یہ بات ہے صحیح اسرائیل